وہ جو بے دیکھے آمان لائیں اور نماز کام رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری میں اٹھائیں